وہ رب جیسے کل موجود تھا ویسے آج موجود ہے اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتا ہے کوئی ایجنڈی نہیں تھی وہ شیخ اسامہ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ ملا عمر کی حفاظت کر سکتا ہے وہ انڈیا کے قید و خدم میں سامنا کرنے والوں کی حفاظت کر سکتا ہے مگر میرے مسلمان کے دل پر کفر چھایا ہوا ہے دماغ پر کفر چھایا ہوا ہے جس کو انٹرنیٹ پہ انگلی رکھنی آ گئی ہے وہ خود کو دنیا کا عقل مند ترین انسان سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے امریکہ ناقابل تصویر ہے وہ سمجھتا ہے انڈیا ناقابل تصویر ہے کوئی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا سنو سنو اچھی طرح سے سنو میرے رب کے سامنے ان کی طاقت پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں ہے ریت کے ذرے کے برابر نہیں ہے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے رب جو چاہتا ہے ہے جو چاہے گا کر کے رہے گا رب چاہے گا ان کو تباہ کر دے گا کوئی کہہ دے یہ ذرا وقت کے فرعونوں سے خاک ہو جاتے ہیں سورج کو بجھانے والے چراغ سورج ہے تم اسے نہیں بجھا سکو گے اسلام سورج تم اسے نہیں بجھا سکو گے پھونکے چراغ بجھا دیا کرتی ہے سورج بجھنے کے لیے نہیں آیا کرتا میرے نبی نے کہا جہاد جاری رہے گا الجہاد من کو باہر اللہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا جہاد شروع ہو گیا اللہ ان اخر امتی یقاتل مسیح الدجال میری امت کے آخری جوان دجال کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے دجال امریکہ سے کروڑوں گنا زیادہ طاقتور ہوگا اس وقت دانش پر مضمون لکھیں گے وقت کا تقاضا یہ یہ ہے دجال کے سامنے گردن جھکا دی جائے مفکر مضمون لکھیں گے وقت کا تقاضا یہ ہے دجال سے ہاتھ ملا لیا جائے وقت کے مفکر لکھیں گے وقت کا تقاضا یہ ہے دجال مگر مچ ہے ہمیں اس سے صلح کر لینی چاہیے اس لیے کہ ہم نے اسی دریا میں رہنا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ سجدہ کریں گے دجال کی طاقت کو مگر میری امت کے چند نوجوان اللہ کا نعرہ لگا کے محمد کا نعرہ لگا کے دجال کے گیبان میں ہاتھ ڈال کے کہیں گے جان سونے کے ڈھیر لگا تو چاندی کے انبار لگا تو آگ کے الاؤ چلا تو جنتیں بنا تو لڑکیاں چھوڑ تو فہاسی چھوڑ محمد کا سراپا آنکھوں میں ہے تیری گردن کا خون پینا ہماری سعادت ہے ہم سے لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے